وسيجنبها الرتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم

اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اس کے بعد مقابل جگہ اشار فرماتے ہیں وامن ندی مسوڑے کو ففیر جنگ یہ لوگوں جو تین وقت ہے نا وہ جنت میں جائیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا جنت میں وہ رہیں گے میرے دوستو قرآن پاک میں گویا دو طرح انسانوں کو کو کو تقسیم کیا گیا گیا ہے ہے ہے بعض بعض شقی قرار قرار دیا دیا سائل ہر وہ آدمی جو اللہ کے حکموں پر نہ چلے اللہ کے حکموں کو توڑے اللہ جل شانو کی بات کو پورا نہ کرے وہ شکے اور سعید ہر وہ آدمی ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ جل شان کو ڈر اپنے دل میں رکھے اور ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرے اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے یہ آدمی اللہ کے یہاں سعید کہلاتا ہے ایک وقت کہلاتا ہے اس کا نصیبہ بڑا ہی اچھا ہے یہ دو جماعتیں اللہ نے بنا لی ہیں میرے دوستوں ان دو جماعتوں کے سرحیل بڑے کون ہیں اتنا ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس کا امیر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے جس کے پیچھے وہ جماعت چلتی ہے اللہ تعالی شام و قرآن پاک میں اس جگہ ارشاد فرمایا ہے فَأَنْ رَبْتُكُمْ نَارًا یعنی کو جو جگہ کی ہوئی آگ اعلانی آگ آپ نے جو بنائی ہے یہ یعنی کس کے لیے بنائی ہے اور اس میں داخل ہوگا تو اللہ کے اللہ شان و ارشاد فرماتے ہیں لا یصلاھا الا الاشقا کہ اس آگ میں نہیں داخل ہوگا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے یہاں اللہ جل شان نے اسی جماعت کا جو سرخیل تھا اسی شقی جماعت کا جو بڑا تھا اس کو اللہ نے اشقا کہا ہے اور اشقا کے میں نے بہت بڑا بدبخت یعنی شقی کے میں نے بدبخت ہو گئے اور اشقا کے میں نے بہت بڑا بدبخت بولا جو عزت کا بڑا ہے وہ اشقا ہے اور اسی طرح اللہ جل شان نے فرمایا کہ وسعجن کا بخل اللہ اس جہنم سے بچائیں گے اس کو جو بڑا متقی اور بڑا پہلے کا ہے یعنی سعید اور تقی ایک ہی چیز ہے جو سعید ہے وہ متقی ضرور ہوگا ہر اللہ سے ڈرنے والا سعید ہے اور اس کو آپ سعید کہہ لیں نیک وقت کہہ لیں نیک نصیبے والا کہہ لیں اچھے نصیبے والا کہہ لیں تو وہ جو اللہ جل شان سے ڈرنے والا ہے وہ گویا اللہ کی نگاہ میں سعید ہے وہ جنتی ہے اللہ گنوا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ اس کو جہنم سے بچا لیے میرے دوستو یہاں بھی اللہ جل شاہ نے اتفا کا لفظ استعمال کیا ہے جو اشقا کے مقابلے میں اشقا کے میں نے بڑا پروا اور اتفا کے میں نے بڑا پرہیزگار بڑا اللہ سے ڈرنے والا علماء نے آیات کی تفاصیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اشفا سے مراد ابو جہل ہے اور اکا سے مراد ابو بکر ہے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ بدبختوں کی جماعت کا بڑا ابو جہل ہے اور سعید اور نیک وقت اور منتقی لوگوں کی جماعت کا بڑا حضرت ابو بکر ہے

مہینے کی بائیس تاریخ کو ہوا تھا تو چاند کا جو بائیس بائیس جماعت اخرا ہے اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا تھا اس لیے تھوڑا سا ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کی نگاہ میں اطفا کون ہے اور ان کے اعمال کیا میرے دوست اور ڈبا نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے تاجر تھے اور عام طور پر میں مسائل طالبوں کے بیان کر رہا ہوں اور طالبوں کے مسائل بیان ہو رہے ہیں اس مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو زندگی کا یہ پہلو کہ ابو بکر بہت بڑے تاجر یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ان کی تجارت پور پور تک جاتی کچھ شام تشریف لے گئے یمن تشریف لے جانے کی تجارت کے لیے اور اللہ نے خوب مال لیا تھا اور وہ مال سارے کا سارا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر فرض کر گویا ان کا کمانا ان کی تجارت اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں تھی ان کی تجارت ان کا کمانا اللہ کے دین پر فرض کرنے کے لیے تھا اور اللہ کے نبی پر فرض کرنے کے لیے اللہ کے نبی پر کتنا فرق کیا ہے اتنا فرق کیا ہے کہ میرے دوستو انسان اندازہ نہیں کر سکتا اس کا اندازہ اللہ کے نبی کی اس بات اور اس حدیث سے ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یہ لوگوں کتنے لوگوں نے ان پر دنیا میں احسان کیا ہے

اور ایک اپنی ہدیے کے طور پر پیش کی اللہ کے لگ نے لے لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے احسان کا بدلہ فوری ادا کیا کرتے تھے اس میں کبھی دیر نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھ موتیاں اس کے بدلے میں ادا کی یعنی ایک موتی کے بدلے میں چھ موتیاں دے رہے تاکہ اس کے احسان کا بدلہ ہو جائے اور اللہ کے نبی پر احسان باقی نہ رہے لیکن وہ عربی آدمی تھا دیہاتی آدمی تھا کہنے لگا مجھے کچھ نہیں دیا یعنی چھ اونٹیاں ملنے کے بعد بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے میرے احسان کا بدلہ نہیں دیا اللہ کے نبی نے یہ بات جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ وہ دیہاتی کیوں باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا مار اللہ مجھے اللہ کے نبی نے احسان کا بدلہ نہیں دیا جتنا میں نے دیا ایک اونٹی صرف چھ اونٹیاں بدلے میں دی تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ آئندہ میں عام لوگوں کا ہدیہ قبول کروں گی بس خواص کا ہدیہ قبول کیا کروں گا خاص لوگوں کا ہدیہ قبول کیا کروں گا عام لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا تو اللہ کے نبی نے میرے دوست کو جتنے بھی جس نے بھی کوئی احسان کیا ہے اللہ کے نبی فوری اس کو دیا کر دے چکا یہاں تک کہ حادث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کسی کو قرض لیا وہ قلب اس نے لیا تھا غالباً زید نے رسنا یہودی عالم تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ کو ضرورت ہے میرے پاس زائد مال ہے آپ اس سے لینا چاہیں میں آپ کو کھلونے دے دیتا ہوں اور ایک بھی کھلونے آپ اس سے اٹھا لیں گے ایک بار کے پیسے لے کے رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کر لیا اور اس کھلونے لے لی اب کہتے ہیں کہ جب دو دن باقی تھے واپسی کے لیے گروہوں کی واپسی کے لیے تو یہ زیب جو تھے وہ یہودی عالم تھے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تم قریشیوں کا حال یہی بنو مختلف مطلب والوں کا ان کے دادا کا نام لے کر کہنے لگے تمہارا کام یہی ہے وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے حالانکہ حاجی کی کتابوں میں آتا ہے دو تین دن باقی یہ وعدہ پورا کرنے کے جو اللہ کے نبی نے کہا تھا اس کی قیمت میں جو ادا کروں گا اس کے دو تین دن باقی ایک دو تین دن پہلے آ گئے اور آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی آوازیں کسنے لگا حضور کو مان اللہ خاندانی کہنا دینے لگا کہ آپ کا خاندان ہے ہی ایسا ہمیشہ لے کے واپس نہیں کرتے ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہ تم لے لیتے ہو دینے کا نام نہیں لیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہاں برداشت کر سکتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تھا یا رسول اللہ گردن میں اتار دوں اتنی آپ کی توہین کر رہا ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی اس کو بدل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر روکا کہ خبردار بیٹھ جاؤ پھر اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر اس کو ساتھ لے جاؤ اور جا کر اس کا اتنا میں نے دینا ہے وہ بھی اس کو ادا کرو اور اس سے دس من زائد اس کو دینا تاکہ اس میں احسان کرنے والا ہوں میں کسی مال رکھنے والا نہیں اپنی طرف سے اللہ کے نبی نے جایا جاتا فرمایا اور صحابہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آتے شریفہ یہی تھی کہ آپ جب بھی کسی سے مت لیتے تھے تو واپسی کا یہ کبھی طے نہیں کیا کہ میں غائب ہوں گا تو اصول ہے لیکن دیتے جب بھی واپس تھے تو اللہ کے نبی اس سے ظاہر کیا کرتے تھے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے اور فرماتے تھے کہ میں اس احسان کا اس نے مجھے یہ دے کر مجھ پر احسان کیا ہے میں جانتا ہوں اس کو زائد ہوں کتنا اس نے مجھے دیا تھا اس کا عرض زائد واقع کر اس سے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا اور یہ مسئلہ طے کر دیا کہ اگر کوئی آدمی پیسہ قرض لیتے وقت یہ کہہ دے کہ مجھے یہ قرضہ میں نے دس ہزار دیا ہے بارہ ہزار واپس کروں گا یہ تو بہنی سود ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے حرام ہے جتنا کہ عام طور پر بینک وغیرہ کرتے ہیں تو علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا کہ یہ سکول ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن آپ نے کسی سے دس ہزار قرضہ لیا دیتے وقت آپ نے بغیر اس کے مطالبے کے بغیر اس کے کہنے کے آپ نے کچھ زائد اس کو دے دیا کہ اللہ کے نبی کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جب بھی کسی سے دیتے تھے دیتے وقت ہمیشہ زائد کیا کرتے اتنا آپ لیتے تھے اتنا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس سے زائد کیا کرتے تھے علماء نے اس کو زائد دینے کو سندر قرار دیا اللہ کے نبی کہ زائد دے دے دے دینا اور زائد اتنا لیا اس سے زائد کو دے دینا کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کہا کہ ان کو زائد دے دو اور بھی یہ بھی نصیحت کی کہ عمر تمہیں چاہیے یہ تھا کہ اس کو زید کو یہ کہتے کہ مطالبہ نرم طریقے سے کرتے ہیں مطالبہ کرنے کا یہ طریقہ طریقہ نہیں جو تم نے نے مطالبہ کرنے کا ہے اور مجھے یوں نصیحت نصیحت کرتے کہ اللہ کے کے نبی اگر آپ کسی دینا ہو تو وقت پر دے دیا یعنی دونوں ہم محتاج تھے یہ لینے والا بھی نصیحت کا محتاج تھا میں بھی نصیحت کا محتاج تھا تو یوں کہتے مجھے کہ اللہ کے نبی اگر آپ نے کسی کا دینا ہو اس کو وقت پر دے دیا اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کرنا ہو تو اچھے طریقے سے مطالبہ کیا کرو اس طرح تم نے آ کے مطالبہ کیا اس طرح مطالبہ نہ کیا کرو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے حضرت عمر ان کو لے گئے اور لے جا کر جتنا مال تھا وہ سارا ان کا ان کو ادا کیا اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دس من زائد دے دینا وہ بھی دے دیا یہ لینے کے بعد وہ زید نے دسنا کہنے لگے عمر تو مجھے پہچان دو میں کون ہوں میں میں میں میں میں میں میں پہچانتا کہا وہ اچھا وہ زید کو کو اچھا یہودیوں کے کے بڑے عالم وہی ہوں اور اصل یہ یہ جو جو نے نے مطالبہ کیا تھا تھا اپنی کتابوں پڑھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے ان ان اگر بھی ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گا وہ ان کے ساتھ باری کا معاملہ کرے وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیں گے وہ جو کوئی ظلم کرنے والا ہو اس کا بندہ اچھا علامت اللہ کے نبی نے دیکھی تھی الحمدللہ یہ علامت میں نے دیکھ لی واقعی میری جہالت پر اللہ کے نبی نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ اس سے بہت بہتر تھا جو میرے گمان نے کہا اس لیے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول کہ اللہ کے رسول اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے اندر وہ ساری علامتیں موجود ہیں جو علامتیں میں نے اپنی کتاب میں پڑھی میرے دوستوں حضرات کا حال یہی تھا اللہ کے نبی نے ان کی تربیت اسی طور پر کی تھی اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے رنگ میں پورے لگے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر کے اوپر اللہ کے نبی کا رنگ اتنا چڑھ گیا تھا اتنا چڑھ گیا تھا رنگ کہ بعض دفعہ لوگ آپ کو پہچاننے میں بھی غلطی کر جاتے ہیں اور پہچان نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا رسول کون ہے اور بدر کون ہے یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو ابو بکر اللہ کے نبی سے دو سال چھوٹے ہیں اور اللہ کے نبی دو سال بڑے ہیں لیکن مدینہ منورہ کے لوگوں کو اللہ کے نبی کا رنگ اتنا ابو بکر پر چڑھا ہوا تھا اتنا رنگ چڑھا ہوا تھا کہ غلطی کرتے پہچان نہ سکے کہ اللہ کے نبی کون ہے تو آپ کے پہلے ابو بکر سے ملتے پھر اللہ کے نبی سے ملتے اور سمجھے یہی کہ یہ اللہ کے نبی ہے جب ابو بکر کا یہ دیکھا کہ لوگ غلطی کر رہے ہیں خادم کو مخدوم سمجھ رہے ہیں اور مخدوم کو معدلہ خادم سمجھ رہے ہیں تو لکھا ہے کہ ابو بکر فوراً ہی کوئی دھوپ وغیرہ نہیں کی خاص فوراً کپڑا لے کر اللہ کے نبی پر کھڑے ہو گئے اور کپڑے کا سایہ کر دیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ عادل کون ہے مخروم کون ہے کون ہے جس کو پہلے سلام کیا جائے اور کون ہے جس کو بعد میں سلام کیا جائے تو سارے حضرات پھر پتا چلا صحابہ کو اور مدینہ والوں کو کہ اللہ کے نبی وہ ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر وہ ہیں جو کھڑے ہوئے پتنگوں سایہ چکے ہیں وہ اصل میں وہی خادم ہیں اتنا اتنا گیا تھا کا کہ کہ نبی نبی بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ پر پر پر میرے دوستو کسی نہیں اس اللہ نے نے یہ بات فرمائی تھی لوگوں دنیا میں کس مجھ احسان کیا ہے میں میں نے اس اس کا کا کا بدلہ بدلہ بدلہ دے دے دیا ایک ابو بکر ہیں کہ جس کے احسانات نہیں سکا اللہ قیامت یعنی ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا ان کا بدلہ اللہ جل شان عطا فرمائے گے تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ ابو بکر نے کتنا احسان کیا ہوگا اللہ کے نبی پر کہ اللہ کے نبی جو ہر ایک کو ایک کے بدلے میں چھ دیتے تھے اور اس سے زائد میں عطا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی یہ کہنے لگے ہیں کہ میں ابو بکر کا بدلہ نہیں دے سکا اس لیے اللہ جل شان نے ابو بکر کو وہ شان عطا فرمائی تھی کہ میرے دوستوں کہ سارا مال اللہ کے نبی پر خرچ کر دی اپنی ساری کمائی اللہ کے نبی کے لیے وقت دی یہاں تک کہ احادیث میں لکھا ہے کہ جب ہجرت کی ہے تو اللہ کے نبی کو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی کہ یہ جی مفتی کی ضرورت ہے ہم کو کہنے کہا یا اللہ میں انتظام کروں پھر راستے میں کوئی کھانا وغیرہ پہنچا دیں تاکہ اتنا لمبا سفر ہے کھانا وغیرہ ملتا رہے کہیں نہ کوئی پریشانی لائق نہ ہو اللہ کے نبی سے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں انتظام کروں لیکن یعنی کتنے انتظامات کے سارے کمی ہیں اور سارے انتظامات کرنے کے بعد پھر گھر کا جتنا مال تھا وہ ساتھ ہی کیا کہ اللہ کے نبی ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے وہ نبی کو پال بھی پڑے گی پریشانی اس لیے آپ ہوگی تو تو ماں ماں ساتھ میں جاتا ہوں تاکہ سے کام میرے دوستو علماء نے لکھا ہے حضرت ابو بکر بکر بکر کے مالک گھر میں حضرت حضرت ابو ابو کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ سارا لے گئے کچھ گھر چھوڑ کے گئے بیٹی بھی بڑی بڑی ابو بکر کی بیٹی بیٹی تھی تھی سمجھدار بکر نے ورنہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا تھا لیکن میں نے یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کی اور جمع کر کے ایک اپنے ڈاکچے میں رکھی اس پر ایک کپڑا رکھ ڈال دیا موٹا سا اور ڈال کر دادا نابینا کے میں نے ان کا ہاتھ اور اپنے بند کیا کہ یہ مال ہمارے لیے چھوڑ اور ہمارے بچہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے تو وہ جب کنکریوں پر ہاتھ دے رہا تو پھیرنے کے بعد کہنے لگے چلو اچھا ہے تمہارے لیے اتنا مال چھوڑ گئے تمہارے کام آ جائے گا لیکن کہتی ہیں اللہ کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف منظر میں ابھی دن پر میں نے ہاتھ رکھ دیا یعنی اللہ کے نبی پر اتنا فرق کیا ہے اتنا فرق کیا ہے میرے دوستو ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یہ ساری تجارت ابو بکر کی اللہ کے نبی کے لیے جس کے ابھی بڑا پیار میں انشاءاللہ آپ کروں گا اللہ جل شاہ ہمیں ان لوگوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستوں یہی لوگ وہ ہیں امت کے لیے اسوا ہے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ لوگوں ان جیسا ایمان ہوگا تو اللہ کیا ہاں قابل قبول ہوگا اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے اللہ کیا وہ ایمان بھی قابل قبول اللہ کے شام ہم سب کو ان حضرات کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے